بر صغیر کے فلمی آسمان پر ایک صدا روشن اور صدا بہار ستارہ انیس سو چونتیس سے جگمارا جگمگا رہا ہے اشوک کمار پیار سے لوگ جنہیں پکارتے ہیں دادا مانی ان سے پچھلے برس گیارہ مئی کے روز بمبئی کے ایک سٹوڈیوز میں ہمارے نمائندے امی خنفی نے ایک ملاقات ریکارڈ کی تھی جسے ہم نے اٹھارہ مئی کو پہلی بار نشر کیا تھا اپنے سننے والوں کی فرمائش پر ایک بار پھر سنوا رہے ہیں آپ کو دیکھتے ہی مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ جب تیس برس پہلے ہم لوگ بستے لے کر آپ کی فلمیں دیکھنے کے لیے اسکول سے بھاگ بھاگ کر جایا کرتے تھے اور دوسری چیز جب آپ کو آج دیکھ رہا ہوں تو یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ خدا آپ کو نظر بد سے بچائے اور یہ پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ آخر وہ راز کیا ہے کہ آپ کی شخصیت سے اتنی سدا بہار ہے اور آپ کے سائے سے بھی بڑھاپا جو ہے وہ بہت دور بھاگتا ہے آپ کچھ بھی پوچھیے بڑھاپا تو آنے ہی والا ہے سب کو آتا ہے میری عمر ترسٹھ سال کی ہو گئی ہے لیکن اگر میں ترسٹھ سال کا لگتا نہیں ہوں تو بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کوئی زیادتی کسی بات کی نہیں کہ ہمیشہ نارملی رہا ہوں اگر اس سے بڑھاپا بچ گیا ہو میں بڑھاپا تو آتا ہی ہے لیکن شاید شریف آپ کو چہروں پر پتہ ہی لگ رہا ہے لیکن شاید اسی سے بچ گیا ہو اور میں زیادہ رات کم کرتا نہیں ہوں زیادہ فنکشن کرتا ہوں بہت کم کرتا ہوں اپنے کام میں رہتا ہوں میں اسی کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ کسی بھی دور میں آپ کی فلمی زندگی کے آپ کبھی بھی پرانے نہیں لگے آپ کی ایکٹنگ آپ کے ایکسپریشنز آپ کے بات چیت کرنے کا ڈھنگ یہ ساری چیزیں پچیس برس پہلے جو فلمیں آپ کی تھیں اور جو آپ کے ساتھی تھے ان کے بارے میں آپ آپ کیا سوچتے ہیں اب ایکٹنگ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو کہ میں کر چکا ہوں پھر بھی روز سوچ لیتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں اس میں کوئی امپروومنٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں لیے میں رہ گیا ہوں لیکن اس کی وجہ نہیں بتا سکتا کیوں رہ گیا ہوں میرے آرٹسٹ ہیں جو نہیں رہے بہت جلدی نکل گئے اس کی وجہ کوئی اوپر والے جانتا ہوگا اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا سر ہمیں اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کا جو ایکٹنگ ہے وہ تو بجاتے خود ایک اسکول کی حیثیت رکھتا ہے تو آپ یعنی ایک ایکٹر کے لیے کن خصوصیات کو ضروری قرار دیتے ہیں آپ کا جو ایکٹنگ اسکول ہے آپ یو آر اسکول وہ اسکول جو ہے وہ خود بخود بن گیا ہوگا میں ابھی تک ہر شاٹ میں محنت کرتا ہوں اگر اس کو اسکول بن گیا ہے تو وہ درشکوں کی جو دیکھتے ہیں آڈینس کی ان کی مہربانی ہے ان کو پسند آتا ہے کون کب پسند آتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا دراصل دیکھیے تو میں نے دو سو تصویریں بنا لی ہیں دو سو سے اوپر ہو گئی ہیں لیکن اس میں کم از کم ایک سو پچہتر فلاپس ہوں گی نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے کہ میرا رول جو ہے نا جہاں تک ہو سکے میں اچھی طرح کرتا ہوں پھر باقی رہتے ہیں جو اسٹوری ہوا یا ڈائلگ ہوا اس میں ادلا بندی تو کرتے رہتے ہیں اگر اسٹوری فلاپ ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا کام خراب نہیں ہے لیکن وہ ڈائریکٹر نے خراب کر دیا تو اس طرح سے بچ جاتا ہوں یہ اوپر والی کی مہربانی جی جو پہلی فلمیں لوگ دیکھتے تھے تو وہ بینر کو دیکھ کر کہ یہ نیو تھیٹرز کی ہے پربھات کی ہے بامبے ٹاکیز کی ہے منروا کی ہے کچھ اس طرح اس کے بعد دور آیا کہ ڈائریکٹروں کے نام سے دیکھی جانے لگی پھر دور آیا کہ اداکاروں کے ناموں سے فلم دیکھی جانے لگی تو یہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ہندوستانی فلم میں ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ صحت مند ہیں مناسب ہوئی ہیں یا غلط ہوئی پہلے کمپنی کے نام سے پکچر چلتی تھی اس لیے کہ پہلے کمپنی پکچر بناتی تھی جی، دھیرے دھیرے کمپنیوں کا حال ٹوٹنے لگا اس کے بعد پروڈیوسر الگ نکل پڑے پر پروڈیوسر کے نام سے چلنے پکچریں اب کیا ہے ہم لوگوں کے وقت میں ہم لوگوں کو سیڑھیاں بنانے پڑی سب سیڑھیاں بنا کے چڑھنے کے لیے لوگ تو جلدی جلدی چڑھے جاتے ہیں پیسہ بھی بہت مانگتے کل ہم لوگوں کے وقت میں ایسا تھا کہ پیسہ ملے یا نہ ملے کام ختم کرنا اس کو ہم لوگ ڈیوٹی سمجھتے تھے اس لیے پرانے لوگوں میں سے بہت سے اس لیے رہ گئے ہیں کہ کام کو ڈیوٹی سمجھ کر کیا یعنی کام کو کھیل سمجھ کر نہیں آج کل بہت سے ہیں یہاں اپنے پاکستان کی بات تو میں کہہ نہیں سکتا ہندوستان میں بہت سے ہیں جو وقت پر آتے نہیں ہیں اور آئے اگر وقت پر کام نہیں ہوا تو کہتے ہم کو جلدی کیوں بلایا یہ بہت ہی غلط ہے کیونکہ ہمیں پیسہ ملتا ہے اس کے لیے صبح لے کے شام تک بیٹھنے کے لیے پیسہ ملتا ہے یہ پوچھنا ہی غلط ہے کہ آپ ہم پہلے کیوں ہمیں بلا دیا آپ کے ایک دوست تھے جو اردو کے بہت بڑے افسانہ نگار تھے اور انہوں نے ایک کتاب میں فلم کے بہت سی پرسنالٹیز کے کچھ اسکیچز بھی لکھے ہیں بڑے دلچسپ گنجے فرشتے میرا مطلب سعادت حسن منٹو سے ان سے آپ کے تعلقات کیسے تھے اور سعادت حسن منٹو میں اتنا کہوں گا کہ مجھ سے میں ان کو جتنا پیار کرتا تھا وہ مجھے اتنی پیار کرتے تھے وجہ یہ ہے کہ اس کی ان کی رائٹنگ مجھے بہت پسند آتی تھی جی۔ میں اس وقت اردو پڑھ نہیں پڑھ نہیں سکتا تھا آپ تو پڑھ لیتا ہوں اچھا۔ ہاں، انہوں نے مجھے سکھایا اردو جی۔ پڑھنا پرشین بھی تھوڑا تھوڑا سکھایا لیکن اس پڑھ پڑھ کے اسٹوری جو سنا ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے بنا سب کو بڑھتا گیا قسم کے تھے ایک فائنل جب میں بامبے ٹاکس میں انیس سو سینتالیس سال میں بامبے ٹاکس میں گیا تو محل میں کام کیا ہے محل بھی میں لکھا جی۔ ہاں پانچ چھ آدمی تھے جو محل بھی لکھا اس کے بعد میں نے کہا کہ میں دادامانی آپ کو ایک سٹوری دیتا ہوں دیکھیے تو میں نے کہا کیا سٹوری ہے تو نے کہا کہ میں لکھ کے دوں گا تو scene by scene short by short لکھ کے انہوں نے ایک بڑی موٹی کتاب میرے سامنے ایک مہینے کے بعد دی تو میں نے وہ کتاب دیکھی دیکھنے کے بعد جو کچھ خاص پسند نہیں آئی مجھے میں نے کہا من تو ذرا ایک کام کرو یہ دوسرا لکھو ایک تو بیچارے آنسو آ گئے اس کے آنکھوں سے نے کہا آپ کو پسند نہیں میں نے کہا پسند نہیں تو میں کیا کروں <laughs> میں کچھ کر نہیں سکتا پسند نہیں آئی مجھے اچھا کر کے وہ چلے گئے سامان اپنے گھر کا چھ سو روپئے میں بھیج دیا اور دوسرے دن پاکستان چلے گئے لاہور چلے گئے اب میں اس کو بلا رہا ہوں لیکن وہ شرم کا والا اب تو بولے اب تو مجھے شرم لگتی ہے آپ کے سامنے کہ میں نے یہ کیوں کیا اسی لیے نہیں آئے وہ <laughs> لیکن ہمیشہ یہاں سے کوئی جائز جو پاکستان میں تو ان کے ذریعے ان کو خبر میں دے دیتا تھا اپنی وہ بھی خبر اپنی دے دیا کرے آخر مجھے یہ معلوم ہوا کہ شاید ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا جی ہاں، تو وہ تھے سن کی قسم کے وہ دماغ خراب ہونا بڑا پاسبل تھا ان کے لیے <laughs> اچھا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی جو عشق ایکٹنگ ہے اس کے سلسلے میں آپ ہی کے جو اسٹیج میں اشوک کمار جب پردے پر کوئی اسکیا رول کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پی رہے یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ ہم لوگ ہمارے ہم لوگ چھوٹے ایک چھوٹی سی جگہ کے رہنے والے کھنڈوے کے تو وہاں پر جب میں اسکول میں جاتا تھا اور شام کو گھر آتا تھا تو ہمارے پتا جی ساتھ ساتھ لے جاتے تھے ہمیں تاکہ میں کہیں ملوں نہیں کسی سے وہ ذرا کیریکٹر مورل کے ذرا پکے تھے تو عادت سی رہ گئی ہے لڑکوں سے تھوڑا سا گھبراہٹ ابھی بھی گھبراتا ہوں لیکن <laughs> وہ گھبراہٹ ہمارے پتا جی نے پیدا کر دی <laughs> تو اس کے لیے میں والد صاحب کو شکریہ دوں یا نہ دوں وہ آپ لوگ جانا جانے <laughs> تو جی، اب اگر آپ کو اس کا رول دیا جائے اس عمر میں تو آپ کو کیسا لگے گا میرا خیال چھٹپن سے تو بہتر کر لوں گا آپ نے کئی کئی طرح کے ہیرو کا رول کیا ہے ہیرو کے علاوہ بھی بہت میجر رولس کیریکٹر رولس آپ نے کیے ہیں تو آپ کو خاص طور سے ہیرو کی آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے یعنی ہیرو ہیرو کا تو مطلب یہ ہے جس کے اوپر رول لکھا گیا ہو جو جی۔ کو ہیرو کہتے ہیں دراصل یہ فارن ورڈ ہے ہیرو جی اچھا ہم لوگ کے ہیرو اس کو کہتے ہیں جو کرتا ہے سے اس کو ہیرو کہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر کہانی لکھی گئی ہو اسی وہی کیریکٹر ہے وہی ہیرو ہے جیسے میرا نے آشرواد میں آشرواد دیکھا نہیں ہوگا آپ نے جی، ہاں تو اس میں تو کہا تھا کہ ہیرو کا رول بہت چھوٹا تھا ہیرو کا رول درگل میرا ہی تھا ہاں۔ جیسے یہ پکچر انوراگ انوراگ اس میں بھی ہیرو کا کام میرا ہی ہے جی۔ لیکن مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہیرو کے کام میں سوائے عشق کی اور کچھ خاص نہیں رہتا ہاں۔ اس میں ایسے رولوں میں تو ایکٹنگ کرنے کا موقع ملتا ہے کچھ دکھانے کا موقع ملتا ہے اس میں کچھ خاص ملتا نہیں دوڑا دوڑی اور بڑے سویٹ میٹھے میٹھے باتیں کرنا ملتا ہے اور کچھ نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فرق یہی ہے جی ہاں آپ نے یعنی اتنی طرح کے رول کیے ہیں کہ جیسے مالک میں آپ نے سادھو کا رول رول کیا تھا اور میری صورت تیری آنکھیں میں جو آپ نے رول کیا تھا بدصورت بدسورت کا اس سے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہندوستانی فلم ساز یہ بات کب سیکھیں گے کہ ہیرو بدصورت بھی ہو سکتا ہے یا اس کے لیے بہت ہی زبردست پرسنالٹی پروجیکٹ کرنا اسکرین پہ یہ ضروری نہیں ہے آپ نے ٹھیک کہا یہ کیا ہے ابھی ہماری انڈسٹری اتنی پرانی نہیں ہوئی جہاں پر آڈینس اتنی سمجھ لے کہ ہیرو کسے کہتے ہیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ان کو وہ سمجھتے ہیرو کا مطلب یہی ہے لیکن کیریکٹر ایکٹنگ جو ہے یہ امریکہ میں جس طرح سے ہوتا ہے یہاں بھی ہوگا لیکن دس بیس برس کے اندر ہونے والا ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ضرور اس بات کو سمجھ جائے گی جو آپ اسے کہہ رہے ہیں جی اچھا جو یعنی ہیرو کے خلاف جو آدمی ہوتا ہے یا ہیروئن اور ہیرو کے درمیان میں جو ٹینگل فارم کرتا ہے وہ ہندوستانی فلموں کا کے جو کا روایتی ٹینگل ہے اس میں ایک ولن بھی ہوا کرتا ہے تو کیا یہ ولن لازمی ہے ایک تصویر دیتا ہوں آپ کو میں کسی ایک بیمار آدمی تھے ان کو دیکھنے کے لیے ہسپتال گیا جی تو وہاں وہ پڑے ہوئے تھے میں دیکھنے کے لیے گیا تو جہاں کو خبر ملی کہ اشوک کمار آئے ہیں تو جتنی نرسز لیڈی ڈاکٹر ڈاکٹر سب بھاگ گیا ہے اور آ کے دینا شروع کی فلموں کو گالی صاحب لوگوں لوگ ایسا کیوں ہوتا گانا کیوں ہوتا ولن کیوں ہوتا جو آپ نے پورا یہ سوال پوچھا کہ ہر بدل گانا گا دیتے ہیں یہ گا دیتے ہیں کیسا کیوں نے امریکن فلم سے کیسا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ میں امریکن ہاسپٹل بھی دیکھ چکا ہوں آپ کا اتنا میلہ کیوں ہے <laughs> یہ ٹیبل کے نیچے کپڑے کو لگے ہوئے ہیں آپ لوگ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہ نہیں یہ تو ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے ہم لوگوں کو اتنا پاسبل نہیں ہمارے لیے بالکل وہی بات ہے ہماری بھی وہی بات ہے فلم کے لیے <laughs> آپ نے خود یعنی مجھے آپ کی بہت پرانی فلم کی ایک یاد آ رہی ہے اظہر بھی کیے ہوں گے اس قسم کے رول قسمت میں جیسے آپ کا ایک رول تھا لیکن وہ ہیرو کا رول تھا لیکن اس میں یعنی وہ جیب کا کا رول رول تھا تھا ایک مجرم تو تو کیا کیا ایس پھر ہیرو اور ویلن میں فرق ہوا نہیں بالکل ٹھیک آپ نے یہی چیز میں کہہ رہا ہوں ایسی چیزیں ہیں لوگوں کو پسند آتی ہیں لیکن ہمارے یہاں ایجوکیشن ذرا کم ہے بس ستر پرسینٹ لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے اپنے پروڈیوسر کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ٹھیک نہیں لگے اس لیے بنا دو میں ڈیوڈ لین سے ایک دفعہ ملا تھا ڈیوڈ لین سے کہا تھا بھائی تم پکچر بنانے کی تمہاری یعنی کیا کہتے بیسس کیا ہے کس بیسس پہ تم پکچر بناتے ہو نے کہا کہ مجھے جو اچھا لگتا میں بناتا ہوں اگر لوگوں کو اچھا نہ لگے تو مجھے فلم میں رہنے کا کوئی حق نہیں میں نے کہا یہی یہی ہونا چاہیے پروڈیوسر کو جو اچھا لگے وہی بنائے آرٹسٹ کو جو اچھا لگے کرنے کو وہی کرے لوگوں کو پسند نہیں آتا اسے نکل جانا چاہیے جی درامی آپ بھی یہ فلموں میں رول ایکسپٹ کرنے کے پہلے کیا کہانی اور اپنے رول کو پوری طرح سے دیکھ کے پسند کرتے ہیں یا جو رول آپ کو آفر کیا جاتا ہے یا ڈائریکٹر کی طرف سے اسے منظور کر لیتے ہیں مجھے اتنے سال ہو گئے یہاں فلم میں کہ میرے جو اسسٹنٹس تھے کبھی کبھی جن کو میں نے سکھایا بھی تھا بہت سے ہیں جو بڑے بڑے بڑبڑس ہو گئے ہیں تو وہ جب آتے ہیں میرے پاس کہ بھائی میرے پاس ایک اسٹوری ہے فرسٹ کلاس اسٹوری ہے تو آپ ذرا سے کر دیں میں سنتا ہوں مجھے پسند نہیں آتی جی پسند نہیں آتی لیکن وہ پروڈیوسر سمجھتا ہے کہ بہت اچھی اسٹوری بنانا ہو تو یہ تو کیا ہے کہ ایک ایک دل کا معاملہ ہے دوستی کا معاملہ اس طرح سے کر دیتا ہوں ہر جگہ میں ایسا روکتا نہیں ہوں کوئی دوستی اگر پسند نہیں آئی اگر پروڈیوسر ہے کر ہی دیجیے کری دیجیے تو میں کر ہی دیتا ہوں اس لیے کر رہا ہوں نا کہ ایک سو پچہتر پکچر تو ایسے نکل گئے میرے پچیس پیس چلے ہوں گے تو میرے پاس آئے گا میں یہ پکچر کر دیجیے مالک میں تو میں نے کہا میں یہ سادھو کا رول بنے گا نہیں دراصل میں سادھو ہوں نہیں سیکھنے والے بولے نہیں ہونا پانچ دن کا کام ہے پانچ دن میں وہ کر دیجیے آپ میں نے کہا رول اچھا ہے پکچر چلے گی میں پکچر اور اچھے کی بات نہیں کرتا میں پکچر چلے گی نہیں کرتا تو پکچر ضرور چلے گی وہ چلی نہیں اس کا بیڈ بیڈ لگ لگ میرا اور بیٹل <laughs> جو اسٹار یعنی سسٹم پہ بات ہو کہ یہ اسٹار سسٹم کا بن جانا ہندوستانی فلم کے لیے ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے اسٹار سسٹم تو دنیا بھر میں ہے لیکن پروڈیوسر سسٹم بھی دنیا بھر میں ہے یہاں پروڈیوسر کا سسٹم نہیں ہے جی میں جب پروڈیوس کرتا تھا پکچر میں نے انیس بیس پکچر بنائی ہیں تو اس وقت میں پروڈیوسر کے میٹنگ میں گیا تو جو چیئرمین تھے اس وقت نام نہیں لوں گا ان کا انہوں نے کہا کہ دیکھیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اسٹار سسٹم کے جیسے ہم لوگوں کو تو جو اسٹار تین پکچر سے زیادہ کام کرے اسے نہیں لیں گے ہم لوگ سب نے سائن کیا اور چیئرمین نے خود ایک آدمی کو ایسے لیا اسٹار کو جو چھ پکچر میں کام کرا سب نے چھوڑ دیا <laughs> یہ بات ہے اسٹار <laughs> سسٹم کے بن جانے کے بعد جو جس دھرے کے اوپر فلم انڈسٹری چلی ہے اور خاص طور سے یعنی وہیں سے لے لیجیے آپ انیس سو سینتالیس کے بعد کیونکہ پاکستان میں کس قسم کی فلمیں بنی ان کا تو ہمیں کوئی علم ہے نہیں ہاں، جی ہاں, جی ہاں۔, ہاں، تو یہ جو ترقی ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے فلم کا اس سے آپ مطمئن ہیں میرا خیال ہے یہ ایک چکر ہے یہ ہمیشہ آتا ہے اور جاتا ہے یہ سٹار سسٹم بھی چلا جائے گا کچھ دن کے بعد کیونکہ فلم انڈسٹری کو تکلیف ہونے لگی اب سٹار سسٹم کی وجہ سے جب تکلیف ہونے لگے گی جیسے کہ دربکش اکال آ جاتا نا ویسے ہو جاتا فلم میں بھی اکال آ گیا اکال آ کر سب سدھر جاتے ہیں پھر جب ٹھیک ہونے لگتے پھر وہی بات ہوتی ہے اس لیے یہ سسٹم ہم اس کو پرماننٹ نہیں کر سکتے میرے زندگی میں میری زندگی میں کم از کم چار دفعہ یہ بات آئی ہے دس دس سال میں دس دس سال میں سے چار دفعہ آ گئی بات میں دیکھا ہر بار کچھ نہ کچھ ہوتا سدھر جاتا پھر شروع ہو جاتا نرم جی آپ نے اب تک جو رولز کیے ہیں فلموں میں ان میں سب سے زیادہ مطمئن آپ اپنے کس رول سے یہ بہت ہی مشکل سوال میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس رول میں مجھے آیا کرنے میں وہی پکچر بھی چلی رول بھی چلا لیکن ہر رول میں مجھے مزہ نہیں آتا کرنے میں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں پتا نہیں جی ہاں میں آگا آگے میں کر لیتا ہوں اب کیا ہے ڈائلوگ تو کیا ہے کہ جتنے ڈائلگ میں نے بولا ہے کہیں والد کو دادا جی بولا کہیں پتا جی بولا یہی بولا باقی سینٹینس تو وہی بولے میں نے تو کوئی ڈائلگ میں تو فرق ہوا ہی نہیں ہے جی۔ میں جا رہا ہوں اور میں چلا یہی سب ہوتا رہتا ہے باقی کوئی فرق نہیں ہوا لیکن کسی کسی پکچر کرنے میں مجھے مزہ آیا کسی میں نہیں آیا جو مزہ ہے وہ چلا یہ تباہ سے میں نے دیکھا ہے اس لیے میں کہتا ہوں مجھے مزہ آنا چاہیے جی اچھا یہ جو آپ نے خاص طور سے ہمایوں نجمہ پاکیزہ بہو بیگم میں جس قسم کے رولس اور جس قسم کے ماحول کو پیش کیا ہے اس کے بارے میں آپ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کلچر میں ایک جو ریپوٹیشن کلچر کی وہ وہ فالو کر رہے ہیں تو وہ ہمیں نیا لگتا ہے ہمیشہ کہ ہم لوگوں کے یہاں ایسے ہندو کلچر میں وہ بات نہیں ہے بہت ہی آسان ہو گیا ہے کسی کو نمسکار کیا آدھا برس کے نہیں کیا نہیں کیا بیٹھ گئے یہاں تو آپ سے بات ہوتی ہے تو ایک جگہ کچھ عجیب سا لگتا ہے اچھا لگتا ہے مجھے تو اس لیے میں یہ مسلم رول کرنے مجھے مزہ آتا ہے جی جی ہاں ہمیشہ مزہ آتا مجھے اور ایک نیا پن لگتا مجھے تو اس لیے جھٹ سے لے لیتا ہوں کوئی ایسا رول ملے جیسے یہ اس نے محبوب کس نے بنایا تھا اپنے میرے محبوب جی ہاں بڑا اچھا لگا مجھے بہت مزہ آیا ایسے رول کرنے کے لیے آپ اسپیشلی اس کلچر کی اور جس قسم کی زندگی اس فلم میں دکھائی جا رہی ہے اس کو باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہوں گے دیکھیے مسلم کلچر کی اسٹڈی تو نہیں کیا لیکن اتنے لوگ دوستوں کے ساتھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی خاص مجھے تکلیف نہیں سمجھنے میں پھر بھی اس سیٹ کے اوپر ایک رہتا ہے جو کہ بتا دیتا ہے یہ غلط ہوگا یہ جیسے ایک کچھ ورڈ ہے نا کہ یا اللہ میں نے کہا یہ لڑکیاں بولتی ہیں میں نے کہا یہ تو نہیں معلوم مجھے بولے خدا بولیے آپ میں نے کہا اچھا بھی خدا بولتے ہیں ہاں یہ سب چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں ہاں۔ اچھا میں بنگالی ہوں ابھی کاکی کا گڑبڑ نہیں ہوتا ابھی دیکھیے میں بول رہا ہوں اس میں کتنی غلطیاں ہوں گی کاکی میں وہ وہ آپ دیکھ لیں گے جب سنیں گے اس کو میں تو یہ تو اس کے لیے کسی کو رہنا ضروری چاہے وہ ایکسپرٹ ہی کیوں نہ ہو ایک آدمی رہنا چاہیے جو کہ جان دیکھے گا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے ہمیشہ سب چیزوں میں جی اگر اب آپ کے ساتھ جن ہیروئنوں نے پارٹ کیا ہے یہ جو فیمل رولز رہے ہیں ان میں سے آپ کو کون کون یعنی ایک ایکٹر کی حیثیت سے ایک فنکار کی حیثیت سے مطمئن کر سکیں اچھا، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے اس کام کو یہ کون کام کر رہا ہے کون میرے سامنے ہے پیچھے اس کی میں نے ابھی تک سیریسلی کوئی سوچا نہیں ہے جن جن نے کام کیا کسی کسی کے کچھ اسپیشلٹیز ہیں جیسے مینا کماری کے ساتھ بہت سے پکچر کیے میں نے دیوی رانی کے ساتھ بہت سے پکچر کیے دیوی رانی سے پکچر کر رہا تھا تو اس وقت میں خود ہی سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کر رہا ہوں دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگی لیکن مینا کمار سے جب پکچر کیے میں نے تو اس وقت دونوں میں ایسے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ ڈائلاگ ہم لوگوں کو پڑھنا یا یاد نہیں کرنا پڑتا تھا ہم نے کچھ بھی بولا اس کا کچھ بھی جواب دے دیتے ایسے محمود کے ساتھ میرا ہوتا ہے ہم جو پکچر کرتے ہیں اس کے ساتھ تو محمود کو بچپنے سے ہی میں نے دیکھا اس کو چنتا نہیں کون کام کر رہا کیسے کام کر رہا ہے اپنا کام میں نے دیکھا دوسرے کام بگڑے نے یہ دیکھا کہ میرے وجہ سے اس کا کام بگڑے ہیں یہ بھی دیکھا ہے باقی سب میں کچھ کچھ گن تو ہیں سب میں یہ اور دوسری بات ہے ابھی تک میں نے میں اپنی سیریس نہیں اس کا میں وہ دیتا ہوں کہ میں میرے پاس ایک تصویر نہیں ہے جو میں نے انیس سو چونتیس سے کام کر آج تک ایک تصویر نہیں ہے میرے پاس کوئی بکلیٹ نہیں میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے کچھ نہیں تو میں نے سوچا کہ کب تک کام کریں گے ہمیں سوچتا تھا کہ پانچ سال چھ سال کے بعد تو ختم ہی ہو جاتے ہیں سب تو پانچ چھ سال کے بعد میں کوئی پان کی دکان ہے کپڑے کی دکان کھول لوں گا تو پانچ سال نکل گئے پھر سمجھا کہ اب دوسرے پانچ سال میں کیا سوچنا چاہیے اب بڑی دکان کچھ کریں کچھ پیسے آ گئے تو تیسرا پانچ سال نکل گیا چوتھا پانچ میں سات پانچ سال نکل گئے تو اس لیے وہ سوچنے کا موقع کبھی ملا نہیں کہ کیا کرنا چاہیے مجھے پھر بھی آپ نے جن جن ہیروئنس کے ساتھ کام کیا ہے ان میں سے کچھ کسی کے تو کچھ نقوش آپ کے ذہن میں ہوں گے سب کے کچھ تو ہے کیا میں یعنی کن کن یعنی یہ سمجھے جب سے شروع کیا تھا آپ کی پہلی کون تھی مطلب پہلی تھی اچھا پھر تھی لیلا پھر پھر ممتاز شانتی ابھی یاد بھی نہیں ہے کہ کون کون تھے آئے اور گئے آئے اور گئے ابھی اس میں سے ان میں سے تو کوئی ہے ہی نہیں مینا کماری بھی گئی پھر نیو پر آئے ابھی ابھی ابھی کر رہی ابھی میں بھی کام نہیں کر رہا ہوں میرے کو تھا میں بیمار تھا اس لیے اور کون ہے میرے ساتھ تو رحمان کے ساتھ تھوڑا سا ہوا اچھے آرٹی سب میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ کون کس سے بہتر ہے کسی کا کچھ اچھا ہے کسی کا کچھ اچھا ہے جی ہاں۔ جن اداکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے ان کے جیسے میں نے تو سب کے ساتھ ہی کام کیا جی جی میرا مطلب پاکستان میں جو اب ہیں ہاں پاکستان میں اب اب وہاں کی ان کی خبر تو آتی ہے مجھے اب میں جیسے بول رہا تھا کہ ایم نظیر وہ میرے ساتھ انیس سو چھتیس سے کام کر رہے تھے بڑی دوستی ہو گئی تھی اسٹوری بھی لکھتے تھے کہانیاں بھی لکھتے تھے چھوٹے چھوٹے اردو پیپر میں تو میں نے ان کو بڑے کہانی میں سنا میں نے ان کو بلایا اور مجبور بنیا وہ چلی خوب اس وقت ہندوستان پاکستان کا جھگڑا چل رہا تھا جی۔ نائنٹین میں ہاں۔ لوگوں نے بڑی دھمکیاں دی میں نے کہا بھائی ہم آرٹسٹ ہیں ہمارے لیے پالیٹکس کچھ نہیں ہے آپ مسلمان ہیں ہندو ہیں ہمارے لیے آرٹسٹ ہیں تو ہم یہ اچھا لیکن لوگوں نے بڑی دھمکی دی تھی میں نے کہا کہ تم دوسری اسٹوری پھر چلا دوسری اسٹوری نے سنا ہے وہ اچھی اب وہ کہاں پتا نہیں کمار بھی ان کے ساتھ بھی کام کیا کسی کا پتا نہیں ایک حسرت لکھنوی تھے وہ کیا کر رہے ہیں پتا نہیں شاہنواز کہاں ہے وہ بھی کیا کر رہے ہیں پتا نہیں ایک دن آئے تھے شاہنواز بڑی خوشی ہوئی تھی مل کے لیکن عمر ہو گئی ان کی شاید ستر سال کی ہو گئی ہوگی زیادہ ہو گئی ہوگی کیا کر رہے ہیں ان کو دکھتا نہیں بولے میں نے دکھتا نہیں بولے لیکن میری بھی حالت ہونے والی ایسی مجھے بھی اب کم دیکھنے لگی ہے نور کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا اتفاق نہیں ہوا ان کے گانے بہت پسند آتے تھے مجھے اب مجھے مہنگے گانے بہت پسند آتے ہیں اگر کہیں میں بھی اگر گانے مل جائیں مجھے یا اگر کبھی ہندوستان میں آ جائیں تو میں تو بھائی ان کو ضرور بلا کے ان کے علاوہ آپ کی دلچسپیاں اور کن کن چیزوں میں نے کچھ دن تک ایسٹرولوجی سیکھی ہومیوپیتھی بھی سیکھی پینٹنگ بھی سیکھی چیس بھی کھیلتا رہا یہ اپنے آپ کو میں ذرا الگ لے جانے کے لیے کرتا ہوں کسی چیز میں تھک جاتا ہوں تو دوسری چیز میں چلا جاتا ہوں ابھی آج کل ٹیپ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اچھا۔ تو گان والوں کو بلا کے تبلا والا کے ساتھ کبھی موقع تو سنیے واقعی بہت ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ اچھا لگے گا اچھا، یعنی یہ مشکل بات ہے میرے کو کئی دفعے بدل بدل کے بدل بدل کرنا پڑا میوزک کم کر کے یہ کر کے بڑھا کے کرنا پڑا بدل کے کیے ہیں محمد محمد اچھا۔ تو ان کے گانے پر کیا تو ان کو میں نے سنایا تھا میں نے دیکھو تمہارا گانا ریکارڈ ہے اور پھر ساؤنڈ ادھر سے دیا میوزک ادھر سے دیا تو کیا تھا میں نے ایسا اچھا تو صرف آپ گانے بھی ریکارڈ کرتے ہیں یا ساؤنڈ وغیرہ ساؤنڈ بھی لیا ہے ساؤنڈ بھی لیا پرکشنسٹ بہت سے ہندوستان میں یہاں جو بڑے اچھے ہیں جو ملنگ بجانے والے ان کا بھی لیا بہت جنوں کو لیا نرم آپ کی ایکٹنگ دیکھ کر پردے پر ہی دیکھ کر آپ کے لوگوں کی طبیعتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر یہ ہومیوپیتھی کا شوق آپ نے کس لیے ہومیوپیتھی کا وہ کیا ہوا تھا کہ میری بیوی بیمار ہو گئی تھی تو بہت تک ایلوپیتھی علاج کرایا وہ اچھی نہیں ہوئی پھر ایک لندن سے ایک ڈاکٹر آئے تھے وہ ایلوپیتھ سو ترپن کی بات ہے دو مہینے کے اندر وہ فل یعنی چھیاسی پاؤنڈ سے ایک سو بیس پاؤنڈ گئے بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے کہا یہ مجھے سکھائی ہے تو انہوں نے کہا یہ سیکھنا تو آسان نہیں ہے پہلے آپ کو فیزیولوجی آنے تمہیں دیکھنا پڑے گا میں نے کہا کتاب لائیے وہ کتاب جا کے لے آیا وہ ایک سال کا کورس ہے میں نے دس دن میں ختم کیا چپ کے چپ رات پڑھ کے پھر ان کو کہا ڈاکٹر کو کہ آپ مجھے ایگزام کر لیجیے گا تو ایگزامن کرو ایگزام کے سارا سوال جواب دیا اس نے تب وہ اس نے مجھے بتانا شروع کیا ابھی بھی میں لکھتا رہتا ہوں اس کو جی کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایکٹنگ سکھائی بھی جا سکتی ہے مثلاً جو فلم انسٹیٹیوٹ کھلی ہے اور اس سے جو لوگ اب فلمی دنیا میں آ رہے ہیں ان کے پرفارمنس کے بارے میں اور ان کی ٹریننگ جو ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں ٹریننگ تو ضرور چاہیے چاہے آپ بون ایکٹر ہوں پھر ٹریننگ ضرور چاہیے یہ تو پرانی بات ہے کہ art student of art is always a student جی وہ تو سیکھنا ہی پڑتا ہے اچھا یہ بات ہے کہ اگر اس میں کوئی انٹرنل کوالٹیز نہیں ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں سیکھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہاں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے سکولنگ ہونا چاہیے خود بخود ہم لوگوں نے خود بخود سکولنگ کیا میں لیبورٹری میں کام کرتا تھا اس وقت میں دیکھتا تھا جب میری تصویریں پرانی تصویریں ہیں تو میرے کو لگتا تھا کچھ الو پنا ہے اس میں سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہے <laughs> ہاں واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا گڑبڑ کیا اس میں سمجھ میں نہیں آیا کوئی بتانا والا نہیں تھا یہاں کوئی بتا دیتا نا تو جلدی ہو جاتا انسٹیٹیوٹ میں یہ ہوتا کہ بتا دیتے کہ بھائی یہ تمہاری غلطیاں ہیں ہاں۔ مجھے کم از کم غلطیاں سدھارنے کو دس برس لگ گئے ایک دن آ رہے یہ کرنا چاہیے تو یہ کیوں نہیں کر رہا اور اس دن سے میں میں سوچنے لگا تو انسٹیٹیوٹ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یہ جو دس برس ہے وہ ایک مہینے میں کر دیں گے لیکن سیکھنا بہت ہی ضروری ہے جی سیکھنا بہت ہی ضروری ہے جو لوگ وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں انڈسٹری میں ان کا پرفارمنس تو آپ دیکھتے ہوں گے وہ تو ان کا پرفارمنس اچھا ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ماڈرن جنریشن کا پرفارمنس ہی اچھا ہے ماڈرن جنریشن جو بچے آئے ہیں کافی ہم سے زیادہ ہوشیار میں ابھی بھی جٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے یہ جٹ چل کیسا رہا ہے اوپر سے چل کر رہا ہے پرانے ہمارے میں تھا ہی نہیں پلین جیٹ کچھ تھا ہی نہیں لیکن ابھی کے بچے تو کہتے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں جیٹ دیکھ رہے ہو وہ کیسا رہا اتنا بھاری تو اس میں کیا بات ہے کوئی بات نہیں وہ دیکھے ہوئے ہم کو کچھ نہیں ہے نئی بات نہیں ہے اس لیے ابھی کی جنریشن ہی ہوشیار ہے ایک سوال میں آپ کے اس دور کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں جب آپ فلموں میں خود یعنی اس میں سبھی ایکٹرس جو تھے وہ اپنے گانے خود گاتے تھے جن کو بھی گایا جاتا تھا تو کیا آپ نے میوزک کی باقاعدہ کچھ تعلیم حاصل کی میوزک کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن میرے فیملی میں میوزیشینس ہیں کلاسیکل میوزیشینس ہیں جی ماما جو ہیں ہماری ماں ہماری بہن جو مسز نکری ان لوگوں نے کلاسک میوزک سیکھی تو وہ سنتا تھا میں گانے کا مجھے شوق وقت ہے نہیں لیکن جب پکچر میں بھی کوئی شوق نہیں اتفاق ہو گیا میرا تو میں جب آیا تو مجھے کہا گاؤں تو گاتے بنے نہیں لیکن سیکھتے سیکھتے جب سیکھنے لگا جب قریب قریب لائن پر آنے لگا تب تک اچھے گانے والے آ گئے تو اچھا گانا چھوڑ کے برا گانا کون سنے گا اتنا اچھا گاتا نہیں رہا لیکن گا لیتا تھا بس اور کوئی بات نہیں ہے اچھا آشیواد میں آپ نے ہریندر ناتھ چٹوپا کی جو دو نظمیں بچوں کے لیے وہ جو سنائی ہیں لیکن آپ نے جس طرح کیا ہے وہ بھی ایک یادگار چیز ہے میں نے ریلوے آئی مین ریل کے کے ٹائمنگ ساتھ کیا ہے جھک جھک جھک جھک جھک اس طرح سے کیا ان نے کیا تھا وہ دہی بیچنے والے کی طرف سے اس لیے اچھا جو کچھ بھی ہو تصویر میں جو چیز دیکھی جاتی ہے اس میں لوگوں کا دھیان زیادہ ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں اسٹیج پر بہت ہی اچھا کرتے ہیں جی جی اور میں نے کیا کافی ان کا کاپی کیا لیکن میں نے ٹرین کردم پر دیا تھا وہ آپ نے سنا تھا وہ کہ نئے نگر میں بستا ایک نئے قسم کا باجا اب تو راجا گرہ بن گیا اور گرہ بن گیا راجا یہ میں بولا نہیں تھا وہاں کیونکہ اس وقت بڑی گڑبڑ چل رہی تھی ہاں۔ نصیب اپنا ٹوٹا پھوٹا نصیب اپنا کھوٹا اور زمیندار صاحب کا کتا دیکھو کتنا تازہ موٹا یہ جو چیز میں ڈالا نہیں تو سوٹ ہوتا گڑبڑ چل رہی تھی جی، جی۔ ہاں۔ لیکن لوگوں کو اچھا لگا اپریل مہینے سے اپریل سیونٹی ٹو سے مجھے ایسا لگتا ہے میری طبیعت خراب ہونے والی ہے اس وقت میں اوپر سے کرا دوں الیکٹرانک فری تو اس وقت ماہر نہ تھے اس میں دوڑا دوڑے جھولا یہ ڈپلیکیٹ تو لیتے ضرور تھے لیکن کافی خود کرنا پڑتا تھا اور گرمی کا موسم مین اپریل مئی کا موسم بڑی گرمی ہے اس وقت میں سمجھ گیا طبیعت خراب ہونے والی ہے چلو نکل جائے گا اور پھر کچھ آگے سے بگڑ سکتے کھاتا بہت کم ہے یعنی دو روٹی دال کے ساتھ دو روٹی کیمے کے ساتھ دو روٹی مچھلی کے ساتھ دو روٹی ملائی کے ساتھ اور ملائی دیا ایک پورا کپ اور پھر کبھی کبھی پی بھی لیتا تھا اور پھر گھنٹوں ڈانس بھی کرتا تھا راک اینڈ رول تو اور سوچتا تھا کہ اس طرح سے میں جو کر رہا ہوں یہ عمر میرے ساتھ تو دے گی نہیں لیکن مجھے بند کرنا چاہیے پان اور تماکو بھی بہت پان اور تماکو کھاتا تھا تو یہ سب ساری چیزیں بری عادتیں ہیں خاص بری عادت تو میں نہیں کر رہا ہوں ابھی اس وقت کون سی ہے لیکن <laughs> یہ عادتیں جب تک ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اب خاص کر کے میرے والد نے کہا تھا کہ جب پچاس سال کے ہو جائے تو کھانا کم کر دینا کیونکہ کھانے میں تکلیف ہوگی خود نہیں بند کیا نہیں اچھا ان کے ٹائم میں وہ پچاس روٹی کھاتے تھے وہ جب پچاس برس کہتے ہیں تو پچاس روٹی کھاتے میں نے دے رہا ان کو میں نے کہا یہ کھاتے کیسے ہیں آپ کثرت کرتے تھے میں اتنا کثرت نہیں کرتا تھا خراب ہوتے ہوتے جس دن میں بنگلور پہنچا بنگلور سے اکتالیس میل دور پر شوٹنگ کا بندوبست ہوا تھا تو میں رات کو جب پہنچا ہوٹل میں رہا تو ہوٹل میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے تم نے کہا اشوک کمار اوپر ہے بلا لو ہم دیکھنا چاہتے ہیں دس بجے رات تھے تو میں کھانا کھا چکا تھا لیٹ لے تو صبح نو بجے نکلنا تھا تو میں پھر سے ڈریس پہن کے آیا نیچے لوگوں نے وسکی دیا ایک ایک دوسرے نے دیا اب اس کا ریفیوز نہیں کیا دوسرے کا بھی پینا پڑا تو چار پانچ وسکی پی گیا تو خراب لین لگی پھر ہمارے ساتھ کھانا بھی کھائیے پھر سے کھانا کھایا اس کے بعد اس کے بعد لیڈیز آئی میرے پاس ملنے کے لیے آپ یہاں آتے نہیں میرے پاس ڈانس کے لیے تو اور چلا دو گھنٹہ ڈانس کیا اس میں ذرا تھکاوٹ محسوس ہوئی تو اوپر گیا اوپر جا کے میرے پاس اس آستما کا بروبن پمپ ہوتا ہے جب میں کا کا اٹیک مجھے کبھی ہوتی تو رکھا رہا تھا میرے پاس وہ پمپ لیا ہے میرے پاس اس وقت بھی وہ پمپ لیا تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں تو سو گیا سوگت صبح نو بجے پہنچ گیا پہنچنے میں جب فائٹنگ شروع ہوئی کافی دھوپ میں فائٹنگ ہوئی پہاڑیوں میں پارشوٹ ہونے کے بعد دیکھا میں نے کہ وہ کچھ اٹک رہا ہے تو میں وہ پمپ لیا پمپ کیا نہیں اٹکا صاحب وہ پمپ نہیں گیا وہ جو چوکنگ سا ہو رہا تھا ہو رہا پھر کیا پھر چوکنگ رہا میں سمجھ گیا ہارٹ اٹیک میں نے کہا اس سے پہلے کہ لوگوں کو بتا دوں میں جا کے ڈاکٹر کو ملوں پہلے تو میں اس سے کہا میں کل تمہاری شوٹنگ کر دوں گا آج میں جا رہا ہوں تو نے کہا کب کل تو آج تو چلے جائیں گے ساتھ یا پھر میں کہا نہیں جاؤں گا میں تمہارا کام کر دوں گا یہ بول کے میں تو آ نہیں دوڑ کے گاڑی پکڑنے کے لیے سڑک کے اوپر گاڑی تھی دوڑ گاڑی کا ڈرائیور چلو اکتالیس میل آنے میں کم از کم ڈیڑھ گھنٹے لگے ان ڈیڑھ گھنٹے میں جو حالت تھی میں اس طرح جاتی کبھی زیادہ کی نہیں کل کی جاتی مجھے ایسا ہو نہیں سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کب تک پہنچ گیا پہنچتے کے ساتھ ہی میں نے ڈرائیور کو بولا ایک کام کہ لوگوں کو یاد رہے مدر ٹیچر وہ لیا اس کے بعد میں ہوٹل میں پہنچا اور مینیجر کو بولا کہ تم کارڈیولوجسٹ بلا لو تو کارڈیولوجسٹ کو بلانے چلے کیا ہوا میں نے کہا تم بلا لو بس اس کے بعد میں نہایا دھویا صاف کیا میں نے سوچا شاید اگر گیا چلا گیا تو صاف سف ہو کے تو جاؤں پھر <laughs> نہا کے اپنے بال وال سوار کے صاف کپڑے پہن کے میں لیٹ گیا بستر میں کارڈیولوجسٹ آیا کہ بولے بھائی آپ کو تو ہاں، آپ کو تو ہارٹ میں اٹیک ہوا میں نے کہا اٹیک ہوگا تو ٹھیک ہے چلو لے چلو لے گئے مجھے لے تین تین ہوں تین ویک وہاں رات میں میرا گھر بگا وہاں بھی تین ویک رہا پھر یہاں آ کے میں خود بخود ہاسپٹل میں گیا جو یہاں ایگزامن کیا تو کچھ نہیں تھا بہت تھوڑا کچھ تھا اسٹرین تھا اس لیے اب مجھے معلوم ہے وہ اسٹرین تھا اور یہ وارننگ مل گئی مجھے یہ چیتاونی ہو گئی کہ اب دو کم کر دو تو اب میں نے کھانا بھی کم کر دیا اب دو روٹی کھاتا ہوں تو یہ <laughs> کافی زیادہ بول گیا میں ایک سوال آخری دو چار لائنوں میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہو یہ کہ آپ کو دادا منی کیوں کہا جاتا ہے دادا منی کا مطلب ہے دادا مینس بھائی بڑے بھائی کو دادا کہتے ہیں منی مینس اچھا، اچھا۔ تو دادا منی جویل بھائی جان سے منی کا مطلب جویل اچھا، تو میری جو سسٹر ہیں وہ مجھ سے چھوٹی ہیں اس سے وہ مجھے دادا منی کہتی ہیں ہمارے گھر میں دادا منی ہم کو میرے بھائی مجھے دادا منی کہتے ہیں ستر سے تو ان کی شادی ہوئی ہے ایس مکرجی جو پروڈیوسر ہیں تو نیچرلی میری بہن مجھ سے چھوٹی ہے تو اس لیے ان کے ان کے خاون کو مجھے دادا منی کہنا پڑا وہ جب دادا منی شروع کیا تو سب لوگوں نے دادا منی شروع کیا اس طرح دادا منی ہو گیا اب وہ نام ہی بن گیا میرا لوگ سمجھتے میرا نام ہی دادا منی ہے منی کے بجائے منی ہو گیا منی ہو گیا ہاں۔ منی نہیں ہے منی ہے اچھا۔ منی کا مطلب جیل اچھا اچھا بنگالی میں کہتے ہیں ماں کو بھی ماں منی کہتے ہیں کاکا کو کاکا منی پیار سے یہ پیار اچھا۔ پیار کا بڑا